رقیہ شرعیہ جو شرعی رقیہ ہے وہ میں نے ہوا للہ پر میں نے کوشش کی ہوں کہ جتنے بھی یعنی کسی بھی طرح کا جادو ہو وہ قتل کا ہو بندش کا ہو یا پاگل بنانے کا ہو یا میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کا ہو یا ان کو ڈیورس دلانے کا ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کا جادو ہو پہلے آپ یہ والا جو میں نے بنایا ہوا ہے پی ٹی ایف تو وہ والا آپ نے ٹرائی کرنا ہے ایک دو مہینے تک آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر پوچھ لینا کیونکہ یہ جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سب سے بیسٹ میں رکیا جو میں نے رکھا ہوا ہے رکیا شریعہ اس میں ساری چیزیں آئے گی ایون اگر جن جنات کا بھی اثر ہے وہ جن جنات کیا ہوتے ہیں الگ الگ مذہب کے ہوتے ہیں یا تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے یا پھر کرسچن بھی ہو سکتا ہے یا جوز بھی ہو سکتا ہے یا مشرق بھی ہو سکتا ہے تو سب کے لیے دعویٰ بھی ہے اس کے اندر کسی بھی طرح کا جن ہو اس کے لیے دعویٰ ہے اس کے اندر اور پلس یہ ہے کہ اس میں میں نے یہ کیا ہے قرآن آیات پلس جو حدیث سے ثابت ہیں سارے الحمد للہ اوتھینٹک اور پہلے میں نے معلوم کی ہوئی کہ یہ کون سی ضعیب تو نہیں ہے تو سارے معلوم کر کے ہی یہ بنائی ہوئی الحمد للہ تو دیکھتے ہیں رخیا شرعیہ میں کیا کیا ہے پہلی بات تو قرآن آیات آئے گی تو یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ آگے جو آیات آئی ہوئی ہے وہ قرآن سے لی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو بھی حدیث سے دعائیں آتی ہیں وہ رکھی ہوئی ہو سکتا ہے یہ پڑھتے وقت دو تین دن آپ کو تکلیف ہو ایسا دماغ میں آئے کہ بہت زیادہ ہے میں کیسے پڑھوں یہ سارے شیطانی وصف سے گئے یاد رکھیں یہاں وہاں ویسے بھی آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں اس سے پوچھ اس سے پوچھ یہاں جا وہاں جا کسی کے پاس پوچھنے کی ضرورت نہیں نہ ہی مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہ کسی کو کال کرنے کی ضرورت ہے نہ کدھر جانے کی ضرورت ہے بس میں کہہ رہی ہوں آپ سبھی نے جس کے اوپر بھی اثر ہے وہ تینوں طرح کا اثر جنات کا ہو جادو کا ہو نظر کا ہو کچھ بھی ہو آپ نے یہ ایک دو مہینے تک کنٹینیو پڑھنا ہے کسی بھی حالت میں اور دیکھنا انشاءاللہ ڈفرنس کیا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ہی شفا ہوتی ہے دعا میں یا یہ جو ہم نے بنایا ہوا رقیہ شریعہ اس میں اثر نہیں ہے اثر اللہ ڈال دیتا ہے یہ ہمارے پاس مینس ہے یاد رکھے میں بار بار کہتی ہوں یہ نہیں سمجھے کہ میرا جو اثر تھا وہ میرے صرف یہ رکیا شریعہ پڑھنے کی وجہ سے چلا گیا پھر وہ شرک میں آ جائے گا شفا اللہ کے ہاتھ میں یہ ہمارے پاس ایک مینس ہے ایک دوائی ہے جیسے نا دوائی دوائی کسی کسی پہ اثر کرتی ہے کسی پہ نہیں کرتی تو یہ دوائی ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس تو اس کو یہ ہمیشہ سمجھ کے پڑھے کہ اللہ شفا دینے والا ہے میں کوشش کروں گی میں دوائیاں لے رہی ہوں لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں تو سب سے پہلے جو ہے آؤز باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے کیونکہ قرآن آیا تھا نا تو قرآن شروع کرنے سے پہلے ضرور تعاوض پڑھیں کمپلسری ہے یہ شروعات میں ایک بار پڑھے بعد میں آگے نہیں پڑھے تو چلے گا لیکن شروعات میں ضرور پڑھے کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب تم قرآن شروع کرو تو اللہ کی پناہ مانگو یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ فیضا شیطون القرآن تو کیا پڑھنا ہے پہلا آؤز بلّہ من رجیم یہ پڑھ لیے اس کے بعد سورہ الفاتحہ آئے گی سورہ الفاتحہ کو اٹ سیلف کہا گیا ہے کہ یہ اشفا ہے اس کا دوسرا نام اشفا یعنی شفا کے لیے ہے نا یہ شفا کا مطلب کیا ہے شفا دینے والی تو ہم کیا کرتے بہت ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو میں نے نماز میں پڑھ لی تھی تو کافی ہے میرے لیے حالانکہ یہ سورہ الفاتحہ اس میں آپ دیکھیں گے ایک تو ایک شفا بھی کہا گیا اور ہم اللہ سے باتیں کرے اور اللہ جواب بھی دے رہا ہے اس میں ہر آیت کے بعد اللہ جواب دے رہا ہے تو الحمد یہ جو سورہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کا خلاصہ بھی ہے ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ کسی کو بچھو نے ڈس لیا تھا اور جو صحابہ تھے انہوں نے صرف سات بار سورہ الفاتحہ ڈیلی پڑھ کے ان پہ دب کیا تھا کچھ سات دن آتا ہے اور اس کے بعد اثر ختم ہو گیا تھا کسی کسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ بجنون تھا پاگل ہو گیا تھا کسی وجہ سے تو اس پہ سورہ فاتحہ پڑھی گئی سات بار تو یہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں جس کو بھی اثر ہے اور سمجھ کے پڑھیں گے تو اور اچھا ہے اور تھوڑی اونچی آواز سے پڑھیں فرق پڑتا ہے آپ دیکھیں آپ ایک بار کیا کریں دھیمی آواز سے پڑھے اور پھر دیکھیں پھر تھوڑی اونچی آواز سے پڑھے آپ کو فرق پڑے گا ضرور فرق پڑے گا اور ایک چیز یہ جب آپ عمل کریں گے جو میں بتا رہی ہوں نا یہ عمل کرنے کے بعد جس کا بھی کچھ بھی رزلٹ آ رہا ہے اچھا رزلٹ آ رہا ہے تو پلیز پلیز مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ کتنے دن لگے کیسا افیکٹ ہوا کیا فیل کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے مجھ سے شیئر کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ والی آپ نے سورہ الفاتحہ سات بار پڑھنی ہے اس کے بعد ہے سورہ البقرہ کی پہلی پانچ آیا جن کے اوپر اثر ہے انہوں نے یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے یاد رکھیں اور جن کے اوپر اثر نہیں وہ بھی پڑھ سکتے لیکن جن کے اوپر بھی اثر ہے ضرور بضرور پڑھیں کسی کو کچھ کال نہیں کرے نہ ہی مجھے کرے نہ کسی کو جب تک دو مہینے تک آپ یہ علاج نہیں کریں اور پھر افیکٹ نہیں محسوس کرے تو پھر کانٹیکٹ کریں ورنہ کسی سے کچھ کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں خود علاج کریں علاج ہمارے پاس موجود ہے ورنہ اتنا پیسہ برباد ہو جاتا ہے کبھی کبھی عزتیں بھی لوٹ جاتی ہیں ایسے ایسے لوگوں کے پاس لوگ چلے گئے ایک تو ایک کیس آئی تھی کہ وہ عورت گئی تھی اپنے ہسبینڈ پہ جادو کرنے کہ وہ میرا عاشق ہو جائے مجھ سے زیادہ محبت کرے تو وہ جادوگر نے اس کو ایسا کر دیا کہ وہ اس کے اوپر عاشق ہو گئی جادوگر کے اوپر اور اس سے زنا بھی کر بیٹھی ڈیلی کہتی تھی کہ مجھے گھر میں ایسا لگتا تھا گھٹن ہوتی تھی اور ایسا لگتا تھا میں وہ جادوگر کے پاس چلی جاؤں اور اس کے ساتھ ہی زندگی گزاروں اور اس کے پاس رہتی تھی زنا کاریاں چل رہی تھی بعد میں اسے عقل آ گئی اور پھر اس نے صحیح راکی سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے پھر اس کو نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا تو جو بھی آج کل جو جادوگر ہے نا بہت زیادہ ڈینجرس ہے اور ایک تو ایک آج کل جادوگر کم ہے یعنی اصل جادوگر کم ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں نا جیسے چال بازیاں شوبدے بازیاں وہ زیادہ ہے اور پلس انشاءاللہ ایک اور میں بات بتاؤں گی کہ کس طرح سے اب جو جادو بھی ہے نا وہ پیور نہیں رہا وہ کیسے جھول کر کے لوگوں کو پھنساتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو بتا دوں گی تو بہرحال اب یہاں پر آپ نے سورہ البقرہ کے پہلے پانچ آیات پڑھنے اور پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گا ہاں اور یہ ایزی آیات ہیں اس کے بعد ہمارا ہے یہ بہت بہت بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہسبینڈ وائف ریلیشن اچھے نہیں ہیں میاں بیوی میں بہت زیادہ جھگڑے ہو رہے ہیں میاں بیوی کو یا بیوی میاں کو بندر نظر آ رہے یا بدبو ان کے جسم سے ان کو آ رہی ہے یا ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ دونوں میں طلاق کی بات آ گئی تو انہوں نے یہ جو آیت ہے سورہ البقرہ کی 102 اس کو کثرت سے پڑھنا ہے ایک بار نہیں پڑھنا ہے بلکہ بار بار ریپیٹ کرنا ہے ان کے لیے یہ آیت بہت خاص ہے میاں بیوی کے جھگڑے کے لیے تو ویسے بھی میرے ویب سائٹ پہ جو رکیا رکھا ہوا ہے وہ مین اسی کا ہے میاں بیوی کے بیچ میں جو ہو جاتا ہے نا جادو وغیرہ کوئی کر لیتا ہے تو وہ جو میرے ویب سائٹ پہ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی ہیں اور ویب سائٹ پہ بھی ہیں وہ خاص اسی کے لیے ہیں تو یہ اس کی کثرت کرنی ہوگی اور ہو سکتا ہے آپ سننا نہیں چاہیں تو بھی سننا ہے آپ نے ایک عورت نے مجھے کال کیا میں نے ان کو یہی رکیہ دیا ہوا تھا جو میرے ویب سائٹ پہ تو وہ کہتی ہیں کہ دیکھو مجھے نا بی پی بہت ہائی رہتا ہے اور اوپر سے تم نے جو دیا ہے وہ ریپیٹ ریپیٹ ہو کے میں چکر آ کے نیچے گر جاتی میں کہا تو بھی آپ نے سننا ہی ہے اور وہ سنتے گئی وہ تو سوسائڈ کرنے کے لیے نکلی تھیں کنویں کے پاس اور کہنے لگی کہ بہت مجھے ایسا لگتا ہے کہ آ گیا اندر میرے جلن ہو رہی ہے تو میں اپنے آپ کو کنویں میں کدی مار کے بجھا دوں اس طرح سے انہوں نے حرکت کرنی چاہی تھی لیکن الحمد للہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی تو یہ بہت زیادہ آپ نے پڑھنا ہے بار بار جس کو ریپیٹ کرنا ہے جن کے بھی میاں بیوی کے درمیان ایسا لگتا ہے انہیں کہ یہ سائنس نظر آ رہے ایک دوسرے کو بندر دیکھ رہے کھنزیر دیکھ رہے ہیں سور وغیرہ نظر آ رہے یا پھر ایک دوسرے کے بدن سے بدبو آ رہی ہے گندی بدبو ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے الگ الگ کمروں میں سو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جادو کی نشانی ہے یا ہو سکتا ہے نظر بھی ہو کیونکہ اچھے خاصے کبھی کبھی رشتے رہتے ہیں تو کسی کی نظر بھی لگتی ہے اس لیے اپنے جو سیکرٹس ہیں نا کوئی وہ کسی سے شیئر نہیں کرے بھلے ہی آپ کی بیسٹ فرینڈ کیوں نہ ہو کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ گفٹ لایا مجھے میرے ہسبینڈ نے یہ ریسٹورینٹ میں لے جایا کبھی شیئر نہیں کرے کیونکہ کوئی بھی نہیں پسند کرے گا یہ چیز کہ میرا شور مجھے نہیں لے جاتا ہے دیکھو اس کا شور کتنا اچھا ہے کچھ نہ کچھ بات آ جائے گی بھلے ہی وہ سگی بہن کیوں نہ ہو تو کسی سے شیئر نہیں کرے اپنی جتنی بھی اچھائی ہے جتنی بھی اپنی جو بھی اچھی چیزیں ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کرے سب کو ظاہر نہیں کرے پتہ نہیں حاصل کون ہے ہے نا تو یہ ذہن میں رکھے اچھا یہ جس کو بھی یہ اثر ہے انہوں نے اپنے کاپی میں لکھنا ہے کہ ان کو یہ والی ون ہنڈریڈ ٹو نمبر آئے بار بار ریپیٹ کرنی ہے بار بار پڑھنی ہے پھر آتے ہیں سورہ البقرہ آئے نمبر 163 164 اس کو بھی پڑھنا ہے یہ نے پڑھنا ہے وہ ہی کوئی بھی جادو پھر آیت الکرسی جتنا مرضی پڑھے ایٹ لیسٹ تین بار تو پڑھ سکتے ہیں نا تین بار سات بار جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں کیونکہ آیت الکرسی کے بہت سارے فائدے ہیں پہلی بات تو رات کو سونے سے پہلے ضرور ضرور پڑھا کرے آیت الکرسی خود ہمیں شیطان بتا کے گیا ہے کہ یہ پڑھو تو تم کو شیطان کچھ نہیں کرے گا ہاں؟ کبھی کبھی شیطان بھی صحیح بات بتا کے ہمیں چلے جاتا ہے جو میں نے بتائی وہ حدیث کا ہی مفہوم تھا اب اتنا ٹائم نہیں کہ پوری حدیث لے لیں تو آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھے تو یہ آیت الکرسی ریگولرلی اپنے پڑھنا ہے ایک روٹین بنا لے کہ مجھے کسی بھی حالت میں آیت الکرسی مس نہیں کرنی ہے اور جس پہ زیادہ اثر ہے انہوں نے زیادہ پڑھنا ہے پھر سورہ البقرہ کے آئے نمبر 284 سے لے کے 286 ایکچولی اکثر لوگ بولتے ہیں کہ آمن رسولو یعنی 285 سے لے کے 286 لیکن کچھ کچھ علماء نے یہ بھی کہا 284 بھی پڑھے کیونکہ اس میں کیا ہے جسے چاہے اللہ معاف کر دے جسے چاہے عذاب دے دے ایک چیز یاد رکھے جن جنات جو ہوتے ہیں نا وہ عذاب کے آیت سے بہت ڈرتے ہیں حالانکہ وہ خالی دکھاوا رہتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں عذاب کی آیت ہو جہنم کی آیت ہو تو بہت زیادہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو پریزنٹیشن ہے اس میں کچھ ایسی آیتیں رکھی ہوئی ہیں جو عذاب کے بارے میں تو کتنا بھی تکلیف یعنی آپ پڑھتے وقت آپ کو ہو سکتا ہے تکلیف ہو جس پہ اثر ہوگا اس کو تکلیف ہوگی پھر بھی اس کی فکر نہیں کریں تو بہرحال یہ اپنے آمن رسولو جو ہے وہ بھی رات کو سونے سے پہلے جن پہ اثر ہو نہ ہو ضرور آمن رسولو یہ جو دو آئے تھے نا آمن رسولو سے لے کے القامل کافرین 285 اور 286 یعنی سورہ البقرہ کے لاسٹ دو آیات یہ آیت اتنے الحمدللہ پاورفل ہیں کہ جو جادوگر جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈر جاتے ہیں اور جنات بھی ڈر جاتے ہیں ان دو آیات سے اور یہ اسپیشل گفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوا تھا تو اسی لیے شاید اسپیشل ملا ہو کہ اس کا اثر بہت زیادہ ہے کیونکہ کچھ آیات تو ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ والی دو آیتیں آپ نے ضرور پڑھنی ہے آمن رسول سے لے کے وہ لاسٹ یعنی عال القومل کافرین دو آخری آیات رات کو تو ضرور پڑھنی ہے جس پہ اثر ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھے اچھا رہے گا ان کے لیے اور ذرا اونچی آواز سے پڑھے منہ کے منہ میں نہیں پڑھے منہ کے منہ میں پڑھ کے وہ اتنا اثر نہیں کرتا ہے ہمارے اور یہ جو پیچھے میں نے لکھی ہوئی ہے ٹو ایٹی فور کے بھی آپ پڑھنے کی کوشش کریں